قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم علیہ السلام کی قوم نے انہیں جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر اے نوح ایمان لائیں تیری تابے داری تو سفلے یعنی قوم کے بالکل نچلے طبقے کے لوگوں نے کی ہے آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں ان کی قوم والوں نے کہا کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا آپ نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا بس آپ مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دیجئے چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کھچا کھچ بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کے نجات دے دی بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں اور بے شک آپ کے پروردگار اے نبی البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والے سامعین کی تفصیل سماعت قوم کا سفیحانہ جواب قوم نوح نے پیغام پیغمبر کا جواب دیا کہ چند سفلے اور جھوٹے لوگوں نے تمہاری اے نوح بات مانی ہے ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان رزیلوں کا ساتھ دیں اور تمہاری مان لیں اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرا فرض نہیں کہ کوئی حق قبول کرنے کو آئے تو میں اس سے اس کی قوم اور پیشہ دریافت کرتا پھروں اندرونی حالات پر اطلاع رکھنا حساب لینا اللہ کا کام ہے افسوس تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں تمہاری اس چاہت کو پورا کرنا میرے اختیار سے باہر ہے کہ میں ان مسکنوں سے اپنی محفل خالی کرا لوں میں تو اللہ کی طرف سے ایک آگاہ کر دینے والا ہوں جو بھی مانے وہ میرا اور جو نہ مانے وہ خود ذمہ دار شریف ہو یا رذیل ہو امیر ہو یا غریب ہو جو میری مانے میرا ہے اور میں اس کا ہوں نو علیہ السلام کی اپنی قوم کو بتوا لمبی مدت تک نو علیہ السلام ان میں رہے دن رات چھپے کھلے انہیں اللہ کی راہ کی دعوت دیتے رہے لیکن آپ اپنی نیکی میں بڑھتے گئے وہ یعنی آپ کی قوم کے کفار و مشرقین سرکش اپنی بدی میں بڑھتے گئے بالآخر زور باندھتے باندھتے صاف کہہ دیا کہ اگر اب ہمیں اپنے دین کی دعوت دی تو ہم تجھے اے نو پتھراؤ کر کے تیری جان لے لیں گے نو علیہ السلام کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھ گئے قوم کی تقزیب کی شکایت آسمان کی طرف چڑھی اور آپ نے فتح کی دعا کی فرمایا اے اللہ میں مغلوب اور عاجز ہوں میری مدد کیجئے میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی بچا لیجئے بس اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول کی انسان جانوروں اور سامان اسباب سے کھچا کھچ بھری ہوئی کشتی میں سوار ہونے کا حکم دے دیا اس کے بعد آسمان و زمین سے طوفان امنڈ آیا اور روئے زمین کے کفار کا قلعہ قبا کر دیا گیا یقیناً یہ واقعہ بھی عبرت آموز ہے لیکن تاہم اکثر لوگ بے یقین ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رب بڑے غلبے والے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مہربان بھی ہیں